عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين روح الرحيم سبحان الله يقينا صادقون ایسے رسول آئے لقد جاءكم رسول من انفسكم جڑے تواٹے ہی جنس دے فرشتیاں جنہاں دے میں نام کو تکم لگانا تواٹی جنس دے یعنی بنی نوائے انسان دے عزیز علیہ ما عمدتم حریفن علیہ دو مخصوص سفتان اللہ تعالیٰ کے اس رسول مہدوں مخاطب سب مومنین نزول کے وقت موجود تھے یا نہیں گزر چکے تھے

انہوں نے گران انہوں نے اور تو بعد پھر دو لگا جائے الفاظ لوگوں کی لگا رو رو رو رکھ رو بنے رفو دکھ ڈالن والا انہوں آدھے نے سکھ لیا مایا مفسرین دی گل دا خلاصہ کریم رحمت ہے دکھ ڈالنا رحمت ہے سکھ ل آدھے فلانے کر رہے ہیں تو جس سکھ آ جاتا ہے اس اس جس جس رحمت دکھ جا اسمتا آس ڈل دردی روف تو بنے دو ٹوٹے ہوں انہوں جوڑ دیا یہ رفو دو ٹوٹیاں نو ٹوٹنا ربو تو روح کٹیا یہ مطلب ہے تکلیف نال دل شکستہ ہوگا دل ٹوٹے ہو گیا نوی علاقہ میں اللہ تکلیف تکلیف دینی تکلیف تھی تکلیف دینی ہوں ظاہر بات ہے تکلیف انہوں جدو محسوس ہوتی تو تکلیف ٹالنے اللہ کے فریاد کر تو تکلیف چالا حیثی ملا ہریف حریف علیکم کو ٹکاری سکھ آدھے فلانا حریف سے کی مطلب بہت نیمت چاہتا بہتا کچھ چاہتا ہے نبی حریف تواڈے سکھ تواڈیاں نیمت زیادہ تو زیادہ اللہ دا محبوب پسند کرنا ہے دوست زندگی واسطے دو ہی لمحے یا دکھ دو ہی میں دکھ دا حال ہے سکھ دا حال ہے دکھ دے حال نو دور کرونا تے سکھ دا حال لے آنا اللہ فرماتا ہے میرے نبی دیا دونوں شان اور تھی خود سمجھدار ہو کسے دا دکھ ٹالنا سکھ لے آنا یہ واسطے ضروری ہے درد سے احساس بے درد نتی ہو درد اور احساس چاہتا ہے پہلو علم ہو جی، علم نہیں تو احساس نہیں ہونا احساس نہیں ہونا تو دکھ ڈالن کر سکھ ل کوشش نہیں کرنی پھر کرنا کہ ملنا اس واسطے ضروری پہلو ہوئے علم پہلو آ علم عزیز علیہ ما عنتم اور حریص علیکم یہ دو رؤوف الرحیم او دو یہ دوویں لفظ پہ دس دین نبی علم بھی ہے احساس درد بھی ہے اور پھر دکھ لیا سکھ نبی اپنی پوری کوشش کر ہوں رب کی بھاوے لا لے پر نبی اپنے آپ کوئی زور لاؤنے کمی نہیں کرتا یعنی فریاد کرنے اللہ سونے دے اگے

اس مقام کی عظمت اس مقام نال اگر کوئی کہ یہ تو ہوئے کچھ تیری تو ہوں اتے لے چلا جسے کچھ کروڑ کی لوڑ ہی نہیں پی جتنا منکر تو منکر ہونا ہے انہوں بھی صاف مننا پڑے نہیں تو گھر ہو جائے کتنا واضح بیان ہے اللہ کا وہ ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی رسول نہیں بنایا نبی ہونے کی کوئی اختلاف آتا ہے رسول کوئی نہیں یعنی صاحب شریعت کوئی نہیں بس حضرت عیسیٰ کے چھ سو سال بعد سید لمبے آتے ہیں دے بارے اللہ تبارک و تعالی بھی دستا اور حضرت آپ بھی نبی بھی دعوی لال اللہ تعالی بھی دی شان بیان فرما ہے اپنی شان نبی قرآن دستا ہے اپنی شان بھی دستا وہ آپ بھی دستا ہے

میں دستا رہا گا دو کر لگا ایک علم نحم کے مطابق ایک علم بلاغت کے نحم کے مطابق اور سرف کے مطابق ترجمہ ہوگا میں بتاتا ہوں اور بتاتا رہوں گا کیوں کہ انبے ہو یہ ہے مدارے درجے گا مدارے حال سے استقبال دو دستا ہے یہ مطلب ہے وہ میں بلاغت کے مطابق کیا مانا ہے یہ تجدد کے لیے آتا ہے مظاہرے علم بلاغت والوں کے ہوں مانا بنے گا سمجھو ذرا علم نال بس رکھنے والے میں چاہتا ہوں نبے میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا یہ ہے تجدد جیسے جیسے وقت میں زمانے میں شدت پیدا ہوتی رہے گی ویسے ویسے میں آپ کو تم آپ کے حالات کی خبر دیتا رہتا اللہ ہوں دو مانے بالکل انوے وقت فوقت تدریجن تدریجن مختلف احوال و اوقات میں بتاتا رہوں گا ایک معنی یہ علم بلاغت کے نزدیک مانا ہے سرف و نحب کے نزدیک مانا ہے میں دستا رہا کی دماغ کا جو تم کھاتے ہوں اسی طرح پھر دو تاکل پھر مزارے ہے مزارے ہے پھر دو ترجمے بلاغت والے اور بلاغت والے جو وقتاً فوقتاً تم کھاتے رہو گے کھاتے رہتے ہو وقتاً فوقتاً جیویں جیویں کھاتے جاؤ گے پوچھو گے تو دسانا دوسرا تو کھانے رہو گے جڑا کھاؤ گے میں کرنا پھر ان سی وہ رکھو سمجھو ماں کا خرونا جو تسان چھپا ہو ذخیرہ کرتے ذخیرہ کرو گے یہ پھر ہے تو بلاکا سارے وقتا فوکتا جو تخا ذخیرہ کرتے ہو میں کتنے بھی اپنے گھر اور قرآن پاک پاکستی اس نظم مبارک سے غور فرماؤ یار پیسے حکومت آئی ہیں لگتا سنی مذہب سنی مذہب پرانے لب ہے دوجی شہ ہے اور بغالتا لگنا اور دوسرے مقامات کو غلط فہمیاں ہیں اس پیڑے کا مقدر ہے جن لگے ورنہ پرانے مجید تو سوائے حق اہل سنت اور کوئی احادیث سمجھی جائے قرآن تو سارا مسئلہ حل ہو ہمیں کیسی عجیب جاتے ہیں ترجمہ سمجھا دیتا ہے توجہ ادھر دیکھو ذکر آئے کھان کا پہلا جو تھی کھاندے ہو آیا جو تما وقی رکھو کرا ہے ٹھیک ہے ہوں کوئی بے وقوف ہوگا سمجھے جی کھان کی گل ہے مطلب تو یہ مطلب کھان شہ شاید جانتے ہیں لیکن پی نہیں جانتے اگو اس بڑا بے وقوف ہونا جا جی بوجود سے جو تمہارے گھروں میں آئے جی گھروں تو باہر پیا پیاس کرنے کمرے پہ جانے ویلے پی ہوئے پھر بھی جانے پچھواڑے پہ ہوئے پھر اس کو زیادہ نہیں کیونکہ وہ پچھواڑے ہو گئے یہ مانا اس لیے یہ غلط فہمی اس لیے ٹھیک رہنی سی جی اس لیے نبی جا جا کے لب لب کے چک چک کے ویس ویس کے دس دا کے آ آ چپائی پڑے گی یہ تو گل یہ ہے گھر کسی نے کتنے پے نے سینکڑے میلوں کے گھر پے نے آپ اپنے مسجد شریف کی عبادت خانے کھلوتے ہیں تو فرمانے میں میں تمہیں دستا رہا ہوں ہوں ادھر دیکھ ایک پی دوسرے احوال کا ذکر جڑا جاسان کی رات رکھتا نہیں کیتا کیوں کہ کھان تو دا اندازہ پہلا لو کتیاس کر لو کوئی عقل بھی استعمال کر لو جو کھان والی چیزاں جان پین دیا بھی دوائیاں بماریاں سب کچھ سب کچھ ہوں اصل اشارہ ایک تو کی لگا ہے ماتا کلونا جو تھی کھانے ہو رہو گے میں دستا رہا گا اس کو مراد ہے تمہاری ذات کو جانتا ہوں بما کرتا خرو نیو سے کم جو تمہارے گھروں میں تم ذخیرہ کرتے اس کو جانتا ہوں کیا مطلب گھر جاننا تینوں بھی جاننا تیرے گھر کو جاننا نارائ روی سارا سارا حضرت مفتی پر چہرے

کیا مطلب ہے امتی میں جاننا جاننا وا وا تے گھر ادھر کوئی بے ہی سمجھے گا جی آخ جناب وہ کھان والی چیزاں ٹھڈ دے اندر جو پیا ہے انہوں تو جانتے ہیں ٹھڈ ٹھنڈ جو کچھ ہے انہوں جانتے ہیں پر ٹھڈ کی پیڑ نو نہیں جانتے سمجھ نہیں لگی وچ جو تح ہے وہ جان جو کھاتے رہتے ہو وہ جانتا ہوں باہر گئی وہ جاننا ساموی آئی وہ جاننا بچ چلی گئی وہ جاننا کی ہو سکتا ہے کہ جڑے کچھ حالات جاننا وہ ٹھنڈ کی پیڑ نہیں جی ٹھنڈ کی پیڑ ہونا جی بھی جانتا پیٹ کے بھی کھان کھانے پینے والی ہے اچھا کے اندر جو رکھتے اتنے بھی جانتا سارا کچھ جانتا تو پھر یہ مطلب یہ نکلیا کہ اگر ہار بیٹھ کے یہ اسی نبی آ کے نبی دور لینا دوروں کر لینا بندے کو ہو نہیں رب شان پکا شرک ہو جانا اللہ جہا بندیا شرک ضرور ہونا سی جی رب کے مقابلے میں گل آؤ مقابلے میں نہیں ہے جو انہیں دسی ہے وہی تابے داری Oh بچا بولے وہ کھان کا دسنا کی کھانے کرا جی میں وہ دستا رہا گا یہ کہڑی شریعت ہے وہ شریعت کا مسئلہ ہوتا یہ فرما میں تمہیں کا کرتا رہا تھی تصوی جی کہ نہیں میں دسا گا خبردار نماز پڑھ کے آیا کرو تو گل ہی کرتے پے کھان کی پیڑ کی گھر کے اندر چیزاں یہ مطلب اللہ تعالیٰ یہ جی دسنا چاہتا سی کہ مت اس بلے چ رہو کہ نوی شرا جانتا اللہ کے حکم جانتا نہ اللہ کے حکم بھی جانتا تیرے حالات کا جواب دے دیا بھائی اگر کسی کے اندر جو سوال اٹھے کہ یار تو شرح جانتے ہوں نے تو پاک بھی شرح ہی جانتے سن ہر کبھی شرح ہی جانتا ہے وہ جواب آیا کھڑا ہے کہ یہ کھانا پینا بتانا یہ گھروں میں کیا چھپاتے ہو یہ بتاتے رہنا یہ شریعت کی بات نہیں یہ صرف اپنے مقام اور فضیلت اور شان کے اظہار کی بات ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں تاکہ پتا لگے جی شریعت میں دینی ہے رب لو آئیے کہ اتنا کچھ تو دیتا تھا جی تیرے گھر کی لوکی شہ اچھی جاننے تیرے دل کی لوکی شہ تینوں دس دینا پھر سمجھ لے آسمان کی جی خبر دینا کہ رب فرشتہ آن کے سانو شریعت دے گیا ہے سمجھ لے وہ بھی صحیح ہے اس واسطے کہ تو کرو کیا سمجھ لے کہ جو نبی دستا ہے صحیح کیا دس نعرہ تکبیر سوال اٹھتا نوی آؤں شریعت واسطے میں کوئی شرک لوگوں نے جایا لیکن اپنے کسانوں نے دہ میں کرنے نا بدلوا اس واسطے غیب دیا گلاں تے غیب دیا خبراں تے غیب دے علم دا اے دعویٰ کرنا اے بھی شریعت دے مطالعہ جی نبی لے کے آتا ہے نا وہ تصدیق واسطے ایک دلیل بن جاتی کیوں وہ فرما رہے ہیں صرف ایک دی ہوں جس ایک دی وہ صحیح دس دے گھر بھی صحیح دستے ہیں کہ ممکن ہے اتلے جہان بھی وہ غلط دسانگے توجہ نہیں فرمائی نے مطلب دے ہوئی ہویا کہ جو تیرے ڈیڈ بھی جاننے ہیں تیری جاننے ہیں تیرے گھر بھی جاننے ہیں تیرے حالات اور گھر کے حالات جاننے ہیں تو پھر سمجھ لے ساری رب نال کوئی ہور گل ہے جی تیری نہیں اصا جو رب لو خبر تین دیا گے وہ بھی صحیح اور سچی ہوگی اگر نبی اپنے اس کے لوگوں کے دل تھان کرے تو لوگ وہ شریعت من دلوں کیبول اس واسطے دل واسطے نبی اپنی شان کا اظہار کرتا اپنی شان دا اظہار کرتا ہے سدکے جا سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام و تسلیم دی شان کے بارے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دو مقام پہ جو کچھ بیان فرمایا سے سے کوئی پتہ لگ جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم اپنے ہر امتی دے ہر حال جان دے جانے سجنا ادھر جائے گا وہ آیت نبی پاک دے بارے سیچے حضرت عیسیٰ دے بارے اس آیت دے مبارک دے اندر صرف نبی پاک کا دسیا گیا اس آیت دے مبارک دے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے لیکن اس تو حضور دی شان پہ ثابت ہوتی نبی یہ ہوئی نبی یہ ہوئی نبی یہ بھی فرما نے مبشر برسونی یتی احمد خوشخبری ہاں۔ ہاں۔ اللہ بہادر شریف مولا انہوں کے علمے ویب نیبدانی انہ لفظوں میں بیان فرما کے دسیا چھوٹی شان چھوٹی بشارت دین آیا ہے جی تیرے گھر کے حالات نو جانتا ہے محمد اربی پاک کے حال کے گھر حالات نہیں جانتے

یہ دوام کے لیے آتا ہے ثبوت کے لیے آتا ہے حدوث کے لیے نہیں حدوث کے لیے گزارے ہیں وہ آتے ہیں ادھر ویخ میں مثال دینا حسین جمیل انہوں نہیں آخ لے جا جا کے بیوٹی پارلر کو چمکا چمکو کے آ جائے نا حسین جمیل انہوں آتے ہیں جنہوں بڑا لے ہمیشہ واسطے سونا بنایا دل مطلب نکان بندیاں وقت سکتن بہت کرتا یہ تفصیلات جہاں لکیلیاں لکی بندے لکھنے آ رہے ہیں نوا اصول قاعدے اصول قاعدے قوانین مطابق شریعت اصول اخرو کے مطابق گل آئی اس نوی دیتی لکھیا نہ ہوئے اگر قسم ذات دی ہے قدرت میری جان پوری دنیا دے مولوی بیٹھ میں اگر اس گل نو ٹھکرا جڑی میں کیتی اصول دے مطابق اصول اور قانون دے مطابق شریعت دیاں کتاباں دے مطابق ہاں جی لغت دیاں کتاباں دے مطابق دیا کتابوں کے مطابق نہریاں کتابوں کے مطابق اگر مطابق گل نہ یار گل بڑی کی پر ساڈا دین کدی نہیں گیا جی نہیں رب لے گیا تو ساڈا اپنا مقدر فیر لے گیا رہو رہی صفت مشبہ دوام اور ثبوت کے لیے آتا ہے لفظ مشکل نے لیکن انشاءاللہ مانا سوکھا جا پیتا ہے سونا انہوں نہیں کہتے جہاں کسی ویلے بان کے موڑ میں نہ ہوئے ہوگے کوڑا نہ سونا انہوں آتے ہیں سونا جہاں تیری زبان کا لفظ سونا ہے یہ پنجابی کا سفر مشبہ ہے یہ مطلب یہ مطلب یہ کہ وہی ہونا ہے جنوب سونے نے جب سونا بنایا

قسم بنگلہ اچھا کد نبی امر بڑے ہوں سکتے جا پیر باہر اپنی گل کرے وہ بھی میں کر ایک اٹ بردی ہوگی ایک میں بیان کر رہا پیر با ہو درد والا مارا انہوں نے گل درد والا دل ہی سمجھا سبحان اللہ بجوت کو

خاصہ خدا ہے اس نے عطا بھی کسی کو نہیں کیا اگر عطائی طور پر بھی مانگو مانو گے تو ختم ہو جائے گا بڑا مزہ بالکل کوئی شہر ہونا ایس جہاں نہیں یا تو یہ دعوی اگر اس دعوے کو سچا مانتے ہیں تو یہ سارا جگ مجھے ہو جائے دور کی سننی دور کی دیکھنی دور کی قدم کرنی اگر یہ اللہ بھی شان کسی ہو راستے مان لیں راستائی طور سے بھی منی دستانی شرک ہو جانا ہے یہ دعویٰ اگر سچا مانتے ہیں تو کافی نہیں لگا جھوٹا کہنے گے تو پھر سارا مدد کیوں دعویٰ یہ ہے کہ دور کی کرنی دوروں کر دور کا کام کر لینا دور بھی چھوڑ لینی دور بھی جان لینی موبائل دور دور بھی بھی بھی اچھا کرنی میں اگلے دن بیٹھا چل مہربانی گیا بند بھی کر رہی قبضہ گڈی ہو کے پھر سمجھ لگی کہ یہ بک بک نیری کر لینا یہ اس کے بٹر بڑا کرو اس کا میلہ نہیں کر سکتا یہ کتنے گئی گل بھا جی جی گڈڑیوں روک لیں ساری گلیاں بازار دستا مجھے گیٹ اپنی چھبیف دیکھ بھی ڈائریک کرن بھی ڈائریک شان رکھ بھی ہے ہے ہے جگ پھر اسی سچے سچے دعوی اگر یہ دعوی سچا تو سارے سارا کیوں رب بھی شان منی کھڑے جی دعوی ہے اور یقین منفرو تو پھر اسی سچے ہاں کی پتل پتل لکیر مار کے سارا کچھ جو ہو سکتا ہے سونا رب العالمین جی مرد مومن ربو لال مرتے دلے قسم خدا دی کر کے آتا یہ شہ بننی ہر شہ بننی

مطلب گل صرف ہونا ہے بتاؤ وہ دنیا بھی چڑھتا خبرے پیچھے مجمع لگا کثیر دالوی فکیر ترتے ہیں شوق محبت پیچھے پیچھے نے اس کو پھر بہت میرا بوت باسمی خیال آیا دنیا جا رہی اس ویلے متر متر ہونے شروع ہو گئے سارے ہٹ گیا رہ گئے یہ بنے آیا اپنے فرمایا تیرے دل آیا جی میں تین وایا ساڈے دو دل چاہے چاہے کر دئیے تھی میں اپنے دل چرا سارے بج سارے نس گئے ہوں ویخ تماشا میں ویر جان سارے جمع آپ نے پھر ارادہ فرمایا سارے دل پکیا وہ آ کے

ادھر کوئی کمی نہیں ہوتی امت اللہ جنہیں بچنا چاہیے